کرانا مختار مردن کو دا حضرت علامہ اخبار شعیب خان سے دا بیانونو دا M P three C D دا پارا زمنگ دا دکان پر تیار ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheed mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس عزیز القدر نوجوان ساتھیوں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ملک کے مختلف مقامات پر جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت دینی اجتماعات کے پروگرام انعقاد پذیر ہو رہے ہیں شریعت اور دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی فرد ایسا نہیں گزرا جو جنت کی تمنا دل میں لے کر موجود نہ رہا ہو حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو موت کے بعد جنت نصیب ہو جائے یہ تو ان احباب کا حال ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اگر رب العالمین کے کلام سے پوچھیے تو مانے کے کائنات کی کتاب گواہ ہے کہ یہود نے ایک نعرہ لگایا کہنے لگے لنجد خلل جنت اللہ من کانا ہوگا لوگوں اگر جنت میں جائیں گے تو صرف یہودی جائیں گے یہودیوں کے علاوہ اور کوئی جنت نہیں جائے گا جب عیسائیوں نے یہ سنا کہ یہود نعرہ لگا رہے ہیں اپنے جنتی ہونے کا عیسائیوں نے مقابلے میں نعرہ لگایا نہیں نہیں اگر جنت جائیں گے تو صرف عیسائی جائیں گے نہیں ید ہولل جنت اللہ من کانا ہودن اور نہ اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے لیکن جنت کی تمنا موجود ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی امت ہونے کی نسبت رکھنے والے عیسائی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے جس طرح ہم اسلام کے دائرے میں کلمہ پڑھنے کے بعد داخل ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں کے دل میں بھی جنت کا شوق موجود ہے اور عیسائیوں کے دل کے اندر بھی جنت کا شوق موجود ہے گویا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو کلمہ پڑھنے والا نہ بھی ہو لیکن دل میں جنت کا شوق اور تمنا ضرور موجود ہو اگلا جملہ میرا قابل توجہ ہے موت کے بعد جنت مل جانا کمال ہے مانتا ہوں رب العالمین دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد کسی انسان کی کو عالم آخرت کے اندر اہل جنت میں سے بنا دے یہ اس ایک انسان کے لیے انتہائی درجے کا کمال ہے لیکن رب کائنات کی قسم کسی امیر کو جنت مل جائے کمال غریب کو جنت مل جائے کمال بادشاہ کو جنت مل جائے کمال رایا کو جنت مل جائے کمال شاہ کو جنت مل جائے کمال ددا کو جنت مل جائے کمال کمال تو ہے جنت کا مل جانا لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ بہشت برین کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والی جگہ میں آ گیا اس جنتی جیسا کمال اور کسی جنتی کے لیے ہو سکتا مانتا ہوں جنت ملنا کمال ہے لیکن جنت کے اندر امام الانبیاء کا پڑوس ملنا آپ کا قرب ملنا آپ کے جواب میں آنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایک غریب سا بندہ پریشان ہو کے آیا اس نے سوال کیا رب العالمین نے قرآن میں جواب دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا نام انسا پانچواں پارا میرے سامنے کھلا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایک غریب صحابی پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب جب میں آپ کی مجلس کے اندر حاضر رہتا ہوں آپ کی محفل میں جتنی دیر موجود رہتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہوا کرتی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ کر اپنے گھر میں جاتا ہوں بیوی بچوں کے اندر تو میرے دل والی کیفیت وہ نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے میرا دل بے قرار ہونے لگتا ہے حالانکہ بچے معصوم موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج کے لیے دل بے چین ہو جاتا ہے میں فوراً گھر سے چل پڑتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضری دیتا ہوں جب تک آپ کا دیدار نہ کروں اس وقت تک میرے دل کو قرار آتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بات کیا ہے عرض کرتا ہے دنیا کے اندر تو اپنی بے قراری کا علاج کر لیا کرتا ہوں دل بے چین ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہوں اللہ کے محبوب آج بڑا پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے میں بھی دنیا سے چلا گیا کیونکہ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا اما ایسے کھدی کر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں لوکا لتی دنیا کا بول واحد لکان رسول اللہ او لوگو کسی نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اگر کسی انسان نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو امنا کے لال ہمیشہ دنیا میں رہ جاتے جب اللہ کے محبوب دنیا میں نہیں رہے تو کوئی انسان ہمیشہ زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں بھی دنیا سے چلا گیا اللہ کریم نے مجھے بھی جنت عطا کر دی اور آج جناب بھی پرشتے برین کے اندر پہنچ گئے آپ کا مکان تو بڑا اونچا ہوگا جنت کے اندر آپ کا تو محل بہت بلند ہوگا جنت کے اندر اور ہم آپ کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کے مکان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کی رہائش کا اوپر ہوگی اور ہم تو جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے پریشان ہو کر آیا ہوں اللہ کے محبوب بتا دیجئے اگر بہشتے برین کے اندر آپ کی رہائش اوپر ہوئی اور ہماری نیچے والے درجے میں ہوئی تو میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا بڑا پریشان ہوں دنیا میں تو چلو اپنے دل کی بے قراری کا انتظام کر لیتا ہوں وہاں کیا ہوگا آپ اوپر ہم جنت میں نیچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے آپ خاموش ہوئے محبوب تو خاموش ہو گیا پر معبود خاموش نہ رہا ایک جملہ میرا دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا میرے پاس دلیل نہیں دلائل کا انبار موجود ہے اللہ کریم کے قرآن میں سے کہ مالک کائنات صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جلدی جاؤ میرے محبوب کا دوست پریشان ہو اور میں اللہ خاموش رہوں اللہ کریم کیا جواب لے کر جاؤں اور رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی فرمایا میں یو دلہ پاؤنا کا مد ندی نان مدلا ہوا نہیں مست دی کی مسالی رفیع صحابہ کرام کی پریشانی اللہ کریم برداشت نہیں کیا کرتا تھا کے کائنات فرماتے ہیں کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو بھی بندہ اللہ کریم کا کہاں مان لے آمنا کے لال کا حکم مان لے اللہ رسول کی اطاعت کر لے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا بندہ جب بہشت برین میں پوچھے گا تو میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں نبی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار جب جنت میں پہنچ جائے گا اس کا مقام نیچے کیوں نہ ہوا اس کا مال نیچے کیوں نہ ہوا اس کا مکان نیچے کیوں نہ ہوا اس کی رہائش نیچے کیوں نہیں لیکن میں اللہ اعلان کر رہا ہوں مغل میں اللہ کروں نیچے رہائش دیکھنے والوں کی ملاقات اوپر والوں سے کراتا رہوں گا خیال کرنا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ نبیوں والے درجے پر پہنچ جاتا ہے میں نبی ہوں جھوٹ جھوٹ جھوٹ آیت کا یہ مطلب نہیں تحریف کرنا چاہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی آیت کا مطلب یہ ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ وہاں جا کر ملاقاتیں کیا کرے گا جن درجات کے اندر جن محلات کے اندر انبیاء ہوں گے صدیقین ہوں گے شہداء ہوں گے صالحین ہوں گے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ان کی رہائش گاہوں میں جا کر ان کا دیدار کرتا رہے گا آیت نازل ہوئی صحابی خوش ہو گیا اب بے قرار وہ ہو رہا تھا کہ چلو دنیا کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دے دیا کرتا ہوں لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجھے کیسے نصیب ہوگا جب اس کے دل کے اندر یہ سوال آیا اور آ کر بیان کیا رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے اس کے اس اشکال کو حل کر دیا اگلی بات توجہ سے سننا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني من جنة او كما النبي صلى الله عليه وسلم اللہ کے محبوب فرماتے ہیں او کائنات والو او میں تمہیں اس آدمی کا پتہ بتاؤں جنت کا مل جانا کمال ہے لیکن جنت کے اندر میں آمنا کے لال کا پڑوسی بننا اس سے بھی بڑا کمال ہے میں اللہ کا محبوب تمہیں بتاؤں کہ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا کس بندے کی رہائش میں آمنا کے جلال کی رہائش کے ساتھ ہوگی اللہ کے محبوب کون سا بندہ جنت کے اندر آپ کا پڑوسی ہوگا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من احب سنتی سر احب نہیں جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار رکھا میری سنت کے ساتھ پیار رکھنے والا وہ میری ذات کے ساتھ پیار رکھنے والا ہے میں من احب بنی اور جس نے میری ذات کے ساتھ پیار رکھا کہاں میں فل جنا میں آمنا چلا کی ذات سے پیار رکھنے والا بہشتے پر ان میں میرے ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے اندر پروس رہنے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے پیار ہو اور آپ کی ذات سے پیار کیسے ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی سنت کے ساتھ پیار ہو جب سنت سے پیار ہے آپ کی ذات سے بھی پیار ہے آپ کی ذات سے بھی پیار ہے بندہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا اندازہ لگائیے دسترخان لگا ہوا ہے بڑے بڑے روم کے سردار موجود ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے قسموں قسم کے کھانوں سے دسترخان بھرا ہوا ہے حضرت حز ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی دسترخوان پر موجود ہے روٹی کھاتے کھاتے کھانا کھاتے کھاتے ایک لکما ہاتھ سے نیچے گر پڑا دسترخان کے اوپر حضرت حضے پر اللہ تعالیٰ نو وہ دسترخوان پر گرا ہوا لکما اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے سامنے روم کے عیسائی سردار دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حضیفہ دسترخوان پر گرا ہوا نہ اٹھا کے کھانے لگا ہے اور ساتھ آپ کا غلام کھڑا تھا اس نے اشارہ کیا حضرت حما نے دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے غلام نے کان میں کہا حضرت عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں دفتر خان کے اوپر اور ہیں بھی بڑے بڑے سردار یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اس لیے دفتر خان پر بھی اٹھا کر کھا لیا کرتے ہیں تو عزت ہو جائے گی نہ کھائیے واپس پھینک دیجیے حضرت حگاپوں کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے او غلام سنو روم کے سردار دیکھ رہے ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے کہ میں گرا ہوا لکما اٹھا کے کھانے لگا ہوں میں حضا کا جواب سونا کروں کو سنتا کا او میرا غلام چپ کر تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں حضاپا آمنا کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے دیدی آن لمک لحاظ کرتے ہوئے ان سرداروں کا لحاظ کرتے ہوئے میں اپنے محبوب کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں آمنا کے لال کروا چکے تھے من احبا سنتی فقد احبانی نہ من احبانی کا میں پھر جلنا جو میری سنت سے پیار رکھے گا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا اور جس نے میرے ساتھ پیار رکھا وہ جنت کے اندر میرا پڑوسی ہوگا میں کیسے اپنے محبوب کی سنت چھوڑوں تقریباً چودہ سو صحابہ کرام ساتھ ہیں اللہ کے محبوب جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف مقام شمیسی پر پہنچے اوبیتیا کے مقام پر پہنچے تو ڈیرا ڈال لیا مکہ کے کافروں نے فیصلہ کر لیا اللہ کے محبوب کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاروق اعظم کو بلاؤ بلایا کرو کے تو میرا کاسد بن اور مکہ والوں کے ساتھ گفت شنید کر اور ان کو کہ مکہ والوں ہم تمہارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آئے اگر ہمارا لڑائی کرنے کا ہوتا کم کم از ہتھیار تو ہم ضروری اپنے ساتھ لاتے ہم ہاتھ آئے ہیں ہمارے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں مہربانی کرو ہمیں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے دو صفا مروا کی سائی کرنے دو عمرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو اور مکہ والوں کے ساتھ و شنید کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ کا حکم ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے حکم کے آگے خم میں اور اگر آپ مشورہ سننا دوارا کریں ایک مشورہ عرض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے ہیں فاروق اعظم مشورہ دے کیا مشورہ ہے حضرت عمر نے عرض کیا اگر آپ کا حکم ہو میں کا بند کر جاؤں تو حاضر غلام ہوں لیکن مشورہ یہ ہے کہ میں ذرا جذباتی قسم کا بندہ ہوں اگر میں نے وہاں جا کر بات کی ہو سکتا ہے مکہ والے زیادہ تلخی کر لیں اور میں بھی جذباتی بندہ ہوں معاملہ زیادہ بگڑ نہ جائے میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرات عثمان کو بھیجو اچھا۔ حضرت عثمان کو بھیجنے میں راز یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بڑے احسانات ہیں مکہ والوں پر اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں منہ کھاوے تے اک شرماوے منہ کھاوے تے اک شرماوے ہو سکتا ہے حیا کر جائے اجازت دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک حضرت عثمان کو بلایا گیا یا میرا کاشت بن کر جا اور مکہ والوں کے ساتھ بات چیت کر حضرت عثمان چل پڑے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے وقت اپنے چچا جات بھائی سے ملاقات ہو گئی ابان ابن سعید کے ساتھ اور جب چچا جات بھائی نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے نکل گئی دی کہنے لگا عثمان تو نے ساری برادری کا نا کٹوا دیا حضرت عثمان حیران رہ گئے ابان چیخ رہا ہے ساری برادری کی عزت خواب میں ملا دی تمام برادری کا نے نا کاٹ ڈالا حضرت عثمان حیران ہو کر پوچھتے ہیں چچا داد بھائی مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ تو کہتا ہے ساری برادری کی تم نے بے عزتی کرا دی ابان نے جواب دیا ہم برادری والوں کی عادت ہے ہم خاندان کے لوگ ہیں ہم اپنی سلوار اور چادر والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے ہیں اور تو نے اپنی چادر والا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے جلدی نیچے کر اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لے ورنہ ساری برادری کی بے عزتی ہو جائے گی حضرت عثمان نے طرف کے جواب دیا ابان خبردار دوبارہ مجھے یہ جملہ نہ کہنا تجھ ابان کو تو برادری کی عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں اس کو آمنا کے لال کے سنت کی لگی ہوئی ہے میں سب کچھ گوارا کر لوں گا لیکن آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا بہلا پھسلا کر ابان اپنے ساتھ لے گیا اور تین دن گھر کے اندر قید رکھا وہاں مکہ والے سے گفتگو ہوئی میں صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا امام لمبیاں فرماتی نسبا منل کا بہن منل او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندے کی چادر یا سلوار والا کپڑا تخنوں سے نیچے ہوا اللہ ان تخنوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا برادری کی بھی عزتی گوارا کر لی لیکن حضرت عثمان نے آمنا کے لال کی سنت نہیں چھوڑی من احب سنتی کان میا فی الجنہ او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت سے جس نے پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا اور جس نے میرے ساتھ پیار رکھا وہ جنت کے اندر میں آمنا لال کے ساتھ ہوگا اگلی بار اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت نویے رضی اللہ تعالیٰ نو آ گئے یہ وہ امیر معاویہ نہیں یہ اور آ گئے ان کے بال سید ان کے ساتھ ہیں اللہ کریم کی خدمت جب حاضر ہوئے آم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آپ کا درے بان کھلا ہوا تھا بند نہیں تھا آئے باپ بیٹا دونوں واپس چلے گئے مسائل سیکھ کر گرام پوچھتی ہے معاویہ ہم نے تو بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کبھی تم باپ اور بیٹے کا گرے بان بند نہیں دیکھا تم بتن بند کیوں نہیں کرتے دھاگے بند کیوں نہیں کر لیتے بان کھلا کیوں رکھا کرتے ہو حضرت معاویہ نے جواب دیا امام المپیا کے ساتھیوں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تھے آپ کا گربان کھلا ہوا تھا ہم نے آپ کا انداز پسند آ گیا اور ہم باپ بیٹے نے فیصلہ کر لیا کہ جتنے تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ کے محبوب والا انداز نہیں چھوڑیں گے ساری زندگی گربان بند بن دیا ہم تو نام کی عاشق ہیں صحابہ کرام اصل کے اندر آشک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے عاشق امام الانبیاء کے انداز کے عاشق اور ہم نام کے عاشق بس حق ادا ہو گیا ہم نے یہی معیار سمجھا ہوا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے حیران ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور بچے مسلمانوں کے بچے آپ کے مخالف کے بچے کفار کے بچے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑنے لگے بھاگنے لگے اور کر کیا رہے تھے اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں کہ کفار کے بچے دائرہ بنا کر حضرت بلال حبشی کی اذان کی نقل کر رہے تھے ایک کہتا ہے وہ جو بلال ہے نا وہ یوں اذان دیتا ہے تو نہیں نہیں نہیں اس کی نقل میں سناتا ہوں تیسرا کہتے نا اس کی نقل میں سناتا ہوں حضرات بلال کی نقل کر رہے تھے بچے اللہ کے محبوب بھی پہنچ گئے بچے تو بھاگنے لگے کہ جس مؤذن کی ہم نقل کر رہے ہیں اس مؤذن کا محبوب پیغمبر تشریف لا رہا ہے ایک بچے کے سر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھ دیا وہ سن گیا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے اب وہ معصوم بچہ کانپتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے سہن گیا بیٹا بتاؤ نا کیا کر رہے تھے تم سہن کر جواب دیتا ہے بچہ اللہ کے حبیب ہم حضرت بلال حبشی کی اذان کی نقل کر رہے تھے آپ نے فرمایا وہ نقل مجھے بھی سناؤ میں تمہاری معصوم زبان سے سننا چاہتا ہوں ہر کے اوپر ہاتھ ہے اب وہ بچہ معصوم دوڑ تو سکتا نہیں کیا بچہ تھا نقل سنا کھڑا ہے پریشان معصوم کہ ایسا نہ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 سے مجھے پانچ وقت کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے جس بڑے سے زیادہ کوئی بڑا نہیں وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے اللہ اکبر اور جب انسان نماز شروع کرنے لگتا ہے یوں کر دیا تقریر تحریمہ شروع کی ہاتھ یوں کر دی اللہ اکبر اشارہ کیا ہے اس کے اندر اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں میں راستے میں سفر کر رہا ہوں ہمارا جانی دشمن سامنے آ جائے ہم اپنا اصلاحی نکال لیں خبردار ہمارا دشمن ہاتھ کھڑا کر دے گا ہاتھ اونچے کر دے گا اور اشارہ اس میں یہ ہوگا کہ مجھے مارنا مت میں اپنی شکست کر رہا ہوں تو میرے اوپر غالب ہے تو شہزور ہے اور میں کمزور ہوں میں ہاتھ بلند کر رہا ہوں جب دنیا کا کوئی مالدار دنیا کا جاگیردار سرمایہ دار بہت بڑا آدمی دنیا کے لحاظ سے اللہ کریم کے گھر کے اندر آتا ہے عبادت شروع کرنے لگتا ہے کہتے اللہ موجود ہو بندہ ہاتھ رکھ لیا کرتا ہے چیز کو قابو کر لیا کرتا ہے آیا تھا جب انسان خالی ہاتھ آیا تھا اللہ دیکھ میں خالی ہاتھ لے کے آیا ہوں اور جب نماز مکمل کرنے لگا اب یوں ہاتھ کر کے بیٹھا ہے اللہ کریم رحمت لے کے بیٹھا ہوں رب رحمت کو چھوڑوں گا نہیں اس لیے تو کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ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 نہیں کفار کا بچہ تھا ابو مزورا اور جھگڑا تھا نہ اسی مسئلے کا آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ لا الہ الا کو بہت سارے الہ ماننے والوں یہ اقرار کرو گے تو کامیابی ملے گی یہ تصدیق کرو گے تو کامیابی ملے گی کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں اب وہ ڈر رہا تھا بیچارہ ایسا نہ ہو کہ میرے والدین سن لیں کوئی قوم کا بندہ سن لیں برادری والے نہ سن لیں کہ یہ تو گواہی دے رہا تھا اللہ دو مرتبہ آہستہ کہا آپ نے فرمایا زور سے کہے ڈر رہا ہے بیچارہ اب اللہ کریم کے قرآن سے بھی پوچھتا جاؤں اور العالمین کی لارحم کتاب اور سورت سورت کا نام یہ پارا میرے سامنے کھلا ہوا ہے آیت نمبر چار فرمایا بکال کزا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے آپ پر پتھروں کی بارش کرنے والے تین سال تک آپ کا شل بائی کانڈ کرنے والے انہوں نے نارا بلند کیا کالل کا فرون کفار کہنے لگے آزا کزاب اللہ یہ جادوگر ہے کزاب مانا کرتے ہوئے بھی میرا دل کامتا ہے مکہ والے کہہ رہے ہیں کزاب آج تک اس کی زبان سے سچی بات نکلی نہیں توبہ توبہ توبہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے و مرشد ان کے استاد رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ شیخ نے جو کچھ حاصل کیا اکثر ان سے حاصل کیا حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا میاں والی کے اندر ایک قصبہ ہے وہاں ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر انہوں نے ہزارہ اپنے شاگردوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی اور اتنی مخالفت تھی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی کہ اس وقت کے علماء سو نے فتوا دے دیا کہ جس آدمی کے اوپر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اللہ کریم کی قدرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں ایک بہت بڑا زمیندار تھا اور اس کا بیل بیمار تھا بیل بیل تو جانتے ہیں نا کے بیل مر رہا تھا اس زمیندار نے دیکھا کہ مولوی حسین علی ہے تو وہابی ہے تو ہمارا مخالف لیکن تیسرا دن ہے بیچارہ میرا بیل مر رہا ہے اور میرا اپنا مولوی صاحب تین دن ہو گئے ہیں دم کرنے پر لگا ہوا ہے لیکن بیل کو آرام نہیں آ رہا تو اس نے باوجود مخالف ہونے کے مولانا حسین علی کو آواز دی حضرت جی مولوی جی مہربانی کرو تیسرا دن ہے میرا بیل مر رہا ہے مہربانی کر کے میرا دم تو کر دو حضرت صاحب کے دل میں تو بڑی نرمی تھی سمجھتے تھے میرا مخالف ہے پھر بھی قریب آئے اللہ کریم کا کلام پڑھا دم کیا تو بیل اٹھ کھڑا ہوا اب زمیندار بڑا حیران ہوا اس نے اپنے مولوی کو کہا مولوی جی اور تین دن ہو گئے ہیں تو بھی دم کرنے پر لگا ہوا ہے لیکن بیل کو آرام نہیں آیا یہ دیکھ ہمارا مخالف مولوی ہے جس کے خلاف تم فتوے دیتے ہو مولوی حسین علی اس نے دم کیا اور بیل کھڑا ہو گیا اللہ نے شفا دے دی اب وہ مولوی کہنے لگا ملک صاحب بات ٹھیک ہے مولوی حسین علی نے دم کیا تو بیل اٹھ کھڑا ہوا لیکن تین دن مرنے تو میں نے بھی نہیں دیا تین دن مرنے یہ ہاں تو سچی بات آمنا کے لال کی زبان سے ہم نے نہیں سنی ضد کی وجہ سے یہ فتوا لگا دیا اور کہنے لگے اجا لال یا تھا واحدہ انہ سین اجا اچھا ہم تو بہت سارے الہوں کو ماننے والے ہیں اور آمنا کے لال نے بہت سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ ہونے کا نعرہ بلند کر دیا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ بچہ ڈرتا تھا کیسے میں گواہی دوں اشہد اللہ الہ الا اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی کا سٹیج حضرت کی بات بھی دوڑاتا جاؤں فرماتے مولوی مانا کر رہا تھا اور مانا کرتے سورج الہ نہیں چاند الہ نہیں ستارے الہ نہیں میرے شیخ القرآن نے گرج کے فرمایا مولوی صاحب یہ کیا مانا کر رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر سورج کی پوجا کوئی نہیں کرتا ہمارے ملک ملک میں چاند اور ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا کھول کے مسئلہ بیان کر یوں مانا کر لا الہ امام بری الہ نہیں یوں مانا کرنا پتا تو چلے لوگوں کو لا الہ حضرت سلطان بہو الہ یوں مانا کرنا شیخ القرآن لا الہ گجرات والا شادولا الہ لا الہ خواجہ معین الدین چشتی اج میری گلا لہٰذا واحدا ان اجاب وہ تو سمجھتے تھے کہ الہ بہت سارے ہیں ایک الہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بچے نے آہستہ آہستہ دو مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ الہ الا الہ الا آپ نے فرمایا زور سے کہے کہا سر کے اوپر آپ کا دست مبارک اس نے زور سے کہا اشاد اللہ الا اللہ دو مرتبہ کہا آپ نے فرمایا آگے سنا حضرت بلال کی اس نے نقل کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ دو مرتبہ کہا اشاد اللہ اشاد نا ایسا نہ ہو کہ برادری والے سن لیں کہ تو امام الانبیاء کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے آپ نے فرمایا زور سے کہ ڈر گیا بےچارا اور زور سے اس نے کہا اشہد محمد رسول اللہ اذان مکمل ہوئی راول پنڈی والوں دل کو حاضر کرنا حضرت بلال کی نقل سنا رہا تھا معصوم بچہ کہ کیسے حضرت بلال اب ہی دیا کرتا ہے اور ابو مضور نامی بچہ خود بیان کرتا ہے او کائنات والو جب اذان کی نقل مکمل ہوئی اللہ نے میرے دل میں ایمان والا چراغ روشن کر دیا میں نے کہا کہ محبوب پہلے تو نقل سنائی تھی اب اصل سن لیجئے پہلے نقل تھی اب اصل سن لیجئے اور یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر جو دست سے مبارک رکھا ہوا تھا یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں میرا عقیدہ میری جمع جمعیت تو سننا کا عقیدہ ہمارے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ ہمارے پیر و مرشد سید رحت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں میری جماعت کے کا عقیدہ نوجوانوں نے تو عید و سننا کا عقیدہ کہ ساری کائنات کے انسانوں کے ہاتھ کٹھے کر دیے گئے پر اللہ کے محبوب کے ہاتھ کی شان کا مقابلہ ہو سکتا معمولی ہاتھ تو نہیں تھا جب صحابہ کرام پریشان ہو کے حاضر ہوئے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سات سو افراد ہیں پانی پینا بھی ہے وضو بھی کرنا ہے اور کئی ساتھیوں نے غسل بھی کرنا ہے لیکن پانی ختم ہو گیا کافلے میں سے ایک پانی کا پیالہ موجود ہے اللہ کے ماں فرماتے ہیں لے وہ پیالہ میرے پاس پیالہ سامنے لایا گیا پانی کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے پیالے میں رکھ دیا ہاتھ رکھنا امام الانبیاء کا کام تھا مالے کے کائنات نے انگلیوں کے مقام سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہاتھ آپ کا اور چشمے جاری کرنے والا کون تھا یہ کوئی معمولی ہاتھ تو نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مہمان آ گئے ان کے گھر کے اندر دسترخوان بچھ گیا مہمانوں نے کھانا تناول کیا اور جب کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت انس نے دسترخوان والا کپڑے اٹھا کر اپنی خاتمہ کو فرمایا یہ جو تنور جل رہا ہے آپ کے شولہ بلند ہو رہے ہیں یہ دسترخوان والا کپڑا جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں بھرکتے ہوئے تندور میں ڈال دیں مہمان حیران ہو گئے کہ ہم سے کوئی نفرت تو نہیں ہو گئی کہ دسترخوان والا ہمارا میلا کپڑا آگ میں چلا رہے ہوں حضرت انس مسکرا رہے ہیں تھوڑی دیر گزری اپنی خاتمہ کو فرمایا کپڑے کا پتہ کرنا آگ شولے مار رہی تھی بھڑک رہی تھی آگ اور جب خاتمہ نے اس کپڑے کو نکالا مہمان حیران ہو گئے کہ شیشے سے بھی زیادہ صاف تھا اور کپڑے کا ایک دھاگا بھی جلا نہیں حضرت پیلا یہ کیا فرماتے ہیں میرے مہمانوں جس طرح تم تشریف لائے ہو میرے غریب خانے میں ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت کرتے ہوئے میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے آپ نے کھانا تناول کیا اور پارے ہونے کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک ان کپڑوں کے ساتھ صاف کیے تھے جب یہ کپڑا میلا ہو جائے آپ کے ہاتھ مبارک لگ چکے ہیں کپڑا اگر میلا ہو جائے مجھے پانی اور صابن سے دھونے کی ضرورت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 الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر دو مرتبہ آہستہ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور دو مرتبہ زور سے کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صحابہ پوچھا کرتے تھے اب وہ اذان میں شہادت ہے تو دو مرتبہ لیکن تو چار مرتبہ کیوں دیتا ہے دو مرتبہ آہستہ دو مرتبہ زور سے باقی مؤذن تو ایسے اذان نہیں دیتے اب وہ کہتے تھے اے آمنا کے لال کے یارو مجھے کچھ نہ کہا میں مجبور ہوں میں معذور ہوں میں اب مزورہ کا دل گوارا نہیں کرتا کہ جو اذان میں نے بچپن میں آمنا کے لال کو سنائی تھی میرا دل گوارا نہیں کرتا وہ انداز کیسے چھوڑ دوں صحابہ تو انداز کی عاشق تھے اور ہم سمجھا کدا ہو گیا اگلا جملہ اور سے سنیے گا اب محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے کے اوپر آپ نے دستے مبارک رکھا ساری زندگی توجہ ساری زندگی اب معذور نے اپنے سر کے وہ بال نہیں کٹوائے جن کو آپ کا دستے مبارک لگا تھا صحابہ پوچھتے پوچھتے یہ ان بالوں کو رکھنے کا کیا مقصد ہے حضرت ابو تب جواب دیا کرتے تھے یارو میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ جن بالوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے ان بالوں کو کاٹ کر زمین پہ کیسے ڈالوں ناراض نہ ہونا ہم کیا کرتے ہیں اور کیا آپ نے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کالے تریا کی ہمارا حال کیا بن گیا اور نسبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ابو محضورہ نے بال نہیں کٹوائے <coughs> آپ فرماتے من احبا سنتی احبانی احبانی من آپانی پھر جنا اگر جس بندے کو شوق ہو کہ میں جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں اس کا طریقہ یہ ہے کائنات والو جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا اور جس نے میرے ساتھ پیار رکھا جنت میں میرے ساتھ ہوگا قرآن کا ایک انداز سنیے رب العالمین کی لارب کتاب اتفاقاً بارہ ربی الاول ہے قرآن پاک کا انداز سورت کا نام از آخری پارا اور آیت نمبر چھ میرے سامنے الم یجد کا یتیمن پاوا میں نے تجب سے پوچھا اب آپ کی توجہ میں نے حیرانوں کے سوال کیا مولانا ادب سے عرض ہے ضد اور مخالفت کی وجہ سے نہیں یہ امن ہماری عرض ہے کہ آپ کو منا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھا میلاد النبی پھر بن گیا عید میلاد النبی پھر بن گیا جشن عید میلاد النبی اب فیشن کی انتظار ہے ہر سال لفظ زیادہ ہو رہے ہیں میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی چلو جشن کا معنی مجھے معلوم ہے عید کا معنی بھی جانتا ہوں میلاد کا کیا معنی ہے مجھے جواب ملا کمال ہے یہ جی، آپ کو ملاد کا معنی نہیں آتا ملاد کا معنی ولادت میں نے کہا آسان کیجیے کہنے لگے میلاد کا معنی ولادت ولادت کا معنی پیدائش جسے پنجابی میں کہتے ہیں جمنا منا پیدا ہونا میں نے کہا اچھا ملاد النبی کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے آپ خوشیاں منا رہے ہیں میں نے کہا نا راز حل کرو نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے جو والدہ کے پیٹ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی اب آپ سن رہے ہیں قال ندیو صلی اللہ علیہ وسلم ہولے کا دل ملائے کا تو نور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نور میں سے پیدا کیے گئے ہیں جبرائیل بھی نورانی اسرافیل کائل اسرائیل بھی نورانی جبرائیل کا والد بھی کوئی نہیں والدہ بھی کوئی نہیں باقی جتنے فرشتے ہیں ان کے والدین کوئی نہیں کیونکہ جو نور کا بنا ہوا ہو وہ والدہ کے پیٹ میں سے پیدا نہیں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اللہ کا قرآن تو بتا فرمایا علم یجد کا یتیمہ ابھی تک دنیا میں آنکھ کھولی نہیں کہ ابا جان عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے چار سال کے ہوئے بی ن والدہ فوت ہو گئی اللہ فرماتے یتیمن یتیمن یتیمن یتیمن الم یجد کا یتیمن پاوا اگر بلوغ سے پہلے کسی بچے کا والد فوت ہو جائے والدین رخصت ہو جائیں اسے یتیم کہا جاتا ہے نبی پاک یتیم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہ مانے قرآن قرآن کا انکار ہے سچ ہے پنڈی والوں جاگ رہے ہو ناراض تو نہیں ہو گئے قرآن سن کر الم یجد کا یتیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے یعنی آپ کا والد بھی تھا والدہ بھی تھی وہ فوت ہو گئے بچپن کے اندر آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن گئے اور جس کا والد بھی ہو جو والدہ کے بطن میں سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی میں نے کہا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کا مانا آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پیٹ میں سے پیدا ہونے کی خوشخبری منا رہے ہیں اگر میلاد منائیں گے تو نور والا کی ختم اور نور والا عقیدہ رکھیں گے تو ملاد والا جلوس ختم ملاد والا عقیدہ رکھے تو نور والا عقیدہ ختم اور نور والا عقیدہ رکھے تو ملاد والا عقیدہ ختم مولانا سیر ادم سے ہماری عرض ہے برنگی چھوڑ دیں یا کرنگ ہو جا دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا یہ وہ سٹیج ہیں جہاں کبھی شیخ القرآن کی للکار نظر آیا کرتی تھی ہم شیخ القرآن کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے لیکن اتنا تو عرض کر سکتے ہیں مولانا دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا میں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے من احبا سنتی فقد بانی بن احبانی کانیا فل جنگا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میلاد کا جلوس منانے سے جھنڈیاں لگانے سے بازار کو سجانے سے سواب حاصل ہوگا امام الانبیاء کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مولانا ادب احترام سے ہماری درخواست ہے چالیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے والا دور اور تیئیس سال نبوت کے بعد والا دور تیرہ سال مکہ کے اندر دس سال مدینہ کے اندر چلو نبوت سے بعد والا دور ایک طرف رکھیے نبوت ملنے کے بعد تیئیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہے لیکن آپ نے اپنی ولادت کا جلوس نکالا نہیں اڑائی سال حضرت صدیق اکبر کی خلافت ساڑھے دس سال حضرت عمر کا دور خلافت بارہ سال حضرت عثمان کا دور خلافت ساڑھے چار سال حضرت علی کا دور خلافت چھ مہینے حضرت حسن کے بیس سال حضرت امیر معاویہ کے رب کعبہ کی قسم سب مت آنے والے افراد کٹھے ہو جائیں لیکن جتنا عشق جتنا پیار صحابہ کے دل میں رسول کریم کا تھا صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی آپ کا زیادہ عاشق ہو سکتا اور آپ تو فرما گئے تھے ارے بے سنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدین شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا سدیج امام الانبیاء کو فرما گئے تھے میری سنت کو قابو کرنا اور خلاف راشدین کی سنت کو قابو کرنا جو کام اللہ کے محبوب نے نہیں کیا خلاف کے سچے عاشقوں صحابہ کرام نے نہیں کیا اگر ہم کریں گے امام الانبیاء کی مخالفت بنے گی صحابہ کی مخالفت بنے گی اور جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی خلاف ورزی کرے اسے کا کہا مزے کی بات ہے ایک مزے کی بات سنیے ولادت والی تاریخ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں نو ربی الاول بعض کہتے ہیں آٹھ ربی الاول اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں انیت الطالبین کے اندر اب مجھے یہ تو توقع نہیں تھی کہ حوالہ پیش کرنا پڑے گا ذہن میں بات آگے سنا رہا ہوں حوالے کا ذمہ دار ہوں شیخ ابد القادر جانتے تو ہوں گے ہاں گیارہویں والا پیر وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دس محرم کو اب آپ سن رہے ہیں لطف تو آتا کہ ایک طرف سے جلوس آ رہا ہے اور دوسری طرف سے آ رہا ہے تھلے اللہ دسی محرم کو پھر پتا چلتا شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری کو پھر پتا چلتا ہاں۔ اب تو نعرہ مارنا آسان ہے اس وقت پتا چلتا ایک طرف سے یہ جلوس آ رہا ہوتا اور دوسری طرف سے ان کی بات مان لیجیے پرماتم آپ کی ولادت دس محرم کو ہے چلو یار آخری میرے جملے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت ہے بارہ ربیع الاول کو چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں لیکن وفات بھی بارہ کو ہے بزرگ بیٹھے ہیں آپ نے بڑی عمر کے افراد احباب ہم بزرگوں سے آج تک سنتے آئے ہیں بارہ وفات بارہ اب آپ موجود ہیں بزرگ موجود ہیں سفید ریش آپ پوچھ لیجیے بزرگوں سے بارہ وفات اب بارہ وفات والا نام تو ختم کرنے کی کوشش کر کے اور عنوان دے دیا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن ہے بارہ ربیع الاول اگر مان بھی لیا جائے ایک منٹ کے لیے کہ آپ کی پیدائش والا دن بھی یہی ہے تو اتنی خوشی ولادت کی نہیں ہونی چاہیے تھی جتنا غم آپ کی وفات کا ہونا چاہیے تھا رب کعبہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری برحق ہمارا عقیدہ یہ ہے میری جماعت جمیزہ کی شادو تو سننا کا عقیدہ کہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پریشان باقی صاحب کرام پریشان اور بی بی فاطمہ فرماتی ہیں سبت علیہ مسائیں بلو اللہ سبت علیہ میں سرنا لیا لیا او لوگو ابا جان کی وفات کی وجہ سے میں فاطمہ کے اوپر اتنا غم آیا اگر وہ غم دن کے اوپر آتا تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا صحابہ پریشان ہیں اور آپ کی وفات والے دن تو خوشیاں منا رہے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اللہ اللہ اور وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ شریف سے ہجرت کر کے شام لگا لیا رب کعبہ کی قسم اگر کا جلوس نکالنا اس دن خوشیاں منانا امام الانبیاء کی سنت ہوتی تو سب سے پہلے صاحب یہ کام کرتے آپ نے فرمایا تھا ترہتر ٹولے بنے گے میری امت کے اندر ایک ٹولہ بچے گا ایک ٹولہ جنتی ہوگا کون سا ٹولا صاحب عرض کرتے ہیں آپ پر وہ جماعت جو ماں لئی ہے وہ صحابی جس راستے پر میں ہوں جس راستے پر صحابہ کے نام ہے میرے میری جماعت ہے جو دو لائن میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ بہشتے برین جائے گا اور میلاد النبی کے عنوان سے بارہ ربیع الاول کو جلوس نکالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اور آپ کے اطلاع سے زائد صحابہ کا بھی طریقہ ہم ان سے زیادہ عاشق بندے کی یہ خواہش ہو کہ میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام وسلام سے محبت رکھے اور آپ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آمنا کے لال کی سنت سے محبت رکھے اور اس دن جلوس خوشیاں جھنڈیاں بازاروں کو سجانا اور مختلف انداز سے خوشی کا اظہار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دعا کرتا ہوں اللہ نبی علیہ السلام کی سنت پر ہمیں گامزان رکھے بلا جمال پر آج نام نامی بھی ہے اس میں گرامی بھی ہے میری زبان بھی ہے کہنے والا بلال بھی ہے لیکن وہ حسین و جمیل شخصیت نہیں روتا ہوا حضرت بلال واپس شام چلا گیا وفات کا غم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن خوشیاں منائی جائیں جشن منائے جائیں جھنڈیاں لگائی جائیں بازاروں کو سجایا جائے حالانکہ امام المبیاں